کمر میرے رہنما اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اس علی میرے پیشوا اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے وہ جو غار سور میں سانپ نے ڈس بھی لیا کچھ نہ کہا وہ جو غار سور میں سانپ نے ڈس بھی لیا کچھ نہ کہا وہ جو غار سور میں سانپ نے ڈس بھی لیا کچھ نہ کہا وہ تھے یار محبوب خدا اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں راہ جہاد میں دیکھ لو عثمان نے کیا کیا دیا بلند سبحان اللہ کے لیے راہ جہاد میں دیکھ لو عثمان نے کیا کیا دیا راہ جہاد میں دیکھ لو عثمان نے کیا کیا دیا وہ تھے سچ عاشق سربرا اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں وہ کمان تھے جو حضور کے جنگے بدر جنگے عہد وہ کمان تھے جو حضور کے جنگے بدر جنگے عہد وہ کمان تھے جو حضور کے جنگے بدر جنگے عہد وہ عمر تھے ان پر جا اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں بستر پہ ان کے لیٹ کر یہ علی نے ثابت کر دیا بستر پہ ان کے لیٹ کر یہ علی نے ثابت کر دیا بستر پہ ان کے لیٹ کر یہ علی نے ثابت کر دیا وہ تھے سچے عاشق سرورا اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں جس کو صحابہ کے ساتھ محبت بلند بلند کہتے ہیں اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں بلند اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہے صدیق کمر میرے رہنما اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہے اس علی میرے پیشوا اصحاب سارے پھول ہے اصحاب سارے پھول ہیں اصحاب سارے پھول ہیں